السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد آج کے خطبے کا موضوع تھا دل کے اطمینان اور سکون کے اسباب لیکن قبل اس کے کہ میں ترجمانی کے فرائض انجام دوں دو باتوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہم ہیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے بہت سارے نمازی بھائی جب جمعہ کا خطبہ چل رہا ہوتا ہے تو نماز کے دوران آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں ایسا کرنا حرام ہے یہ جائز نہیں ہے بات چیت کرنا خطبے کے دوران گفتگو کرنا حرام ہے یہ خطبے کا سننا واجب اور ضروری ہے لہذا اس کا ہم خیال رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب جو سلام پھیرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے بھائی لوگ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر لیتے ہیں ایسا کرنا بھی صحیح نہیں ہے امام کے بعد آپ سلام پھیریں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث انما جو امام بھی ہی فائدہ کب برا کب امام اس لیے ہوتا ہے کہ تم اس کی ادا اور پیروی کرو جب وہ اللہ اکبر کہ لے تب اللہ اکبر کرو جب وہ رکو کر لے تب رکو میں جاؤ جب وہ سجدہ کر لے تب سجدے میں جاؤ جب وہ سلام پھیرے تب سلام پھیرو یعنی کہ امام کے ساتھ آپ سلام پھیر لیں یہ مناسب نہیں آپ کے لیے لہذا جب امام سلام پھیر لے دونوں طرف سلام پھیرنے سے فارغ ہو جائے اس کے بعد آپ سلام پھیریں یہ بہت ضروری ہے جس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے آج کے خطبے کا موضوع جیسا کہ میں نے بتایا انشراہ صدر کے اسباب دل کے سکون اور اطمینان کے اسباب پر بڑا ہی غیر قدر اور اہم خطبہ انہوں نے آپ کے سامنے دیا انہوں نے خطب مصنوعہ کے بعد ہم سب کو تقوا اختیار کرنے کی وصیت فرمائی کیونکہ تقوا سب سے بہترین ذات ہے اور سب سے بہترین توشہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ و تصو فعین خیر زاد تقوا و تقونیا الی الباب تم توشہ اختیار کرو کس چیز کا تقوا کا تقوا کا توشہ سب سے بہتر توشہ ہے اور مجھے سے ڈرو اے عقل مندو انہوں نے فرمایا کہ ایک بندہ ایک انسان کو جو سب زیادہ جو اس کے لیے مطلب کی چیز ہے اور سب سے اہم چیز ہے اس کے لیے زندگی میں وہ کیا ہے کہ اس کے دل کو سکون حاصل ہو کیونکہ اسی سے انسان کو زندگی کی لذت ملتی ہے اور زندگی میں سرور ملتا ہے اور زندگی کا لطف ملتا ہے اور یہ نور ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے جو اللہ ابراہین بندے کے دل میں ڈالتا ہے جس کی وجہ سے بندہ کو روحانی طور پر اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور اسے سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے سعادت اور خوش نصیبی کے برعکس تنگی ہے حرج ہے اور اس طریقے سے انسان کا غموں اور تکلیفوں میں رہنا ہے یہ سعادت کے برعکس چیز ہے جتنی زیادہ انسان کے ساتھ مصیبت آتی ہے اور دنیا کے سارے راستے جب ختم ہو جاتے ہیں تو ایسا نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ البرامن اس کے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ آتے یوس علیہ السلام کے بارے میں و نجینا غمی و کدا علی کن ظلم کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دیا اور اسی طریقے سے مومنوں کو ہم نجات دیتے ہیں اور جب موسا علیہ صلاح السلام پریشانی میں آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اب بشرح علی صدری و یسر علی عمری و حل القدم السان قولی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے معاملے کو آسان کر دے اور میرے سینے کو تو کھول دے اور میرے زبان کے اندر جو گرے ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات کو میری گفتگو کو سمجھ جائیں اللہ رب العامن کی دعا قبول فرمائی اللہ کے بندو دل کا سکون اور اطمینان مال کی کثرت کا نام نہیں ہے کہ آدمی کے پاس اگر مال زیادہ ہے تو زیادہ سعادت مند ہے زیادہ مطمئن ہے ایسی بات نہیں ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تین تین چاند تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا لیکن دنیا میں آپ سے بڑھ کر کے کوئی شرح صدر والا پیدا نہیں ہوا اللہ اللہ کا شاید المن شرح اللہ کا صدر کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر کے اندر کمال کی بلندی پر قائم تھے اللہ ہر برامن کی بات کے لحاظ سے اور انسان جس قدر نبی کی تباہ کرے گا نبی کے طریقے پر چلے گا اس کو اتنا ہی زیادہ دل کو سکون حاصل ہوگا اور اس کے روح کو لذت ملے گی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اف من شرح اللہ صدر الاسلام من ربه رب للقاسیت قلوب ہوں ذکر اللہ اولئک فی مبین اللہ نے جس کے سینے کو کھول دیا اسلام کے لیے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے اور ان لوگوں کے لیے ویل ہے جن کے دل سخت ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن اردل اللہ یہ ہوں یہ شرح حسد رلاسلام اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب دل کے اندر نور داخل ہوتا ہے تو دل انسان کا کشادہ ہو جاتا ہے اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے لوگوں نے سوال کیا اس کی علامت کیا ہے پہچان کیا ہے دل کے سکون اطمینان کی تو ہمارے نبی نے فرمایا العنا الدا الخروط خلوط ہمیشگی کی والی زندگی کی طرف انسان کا رجوع کرنا وہ تجافی اندا الغرور اور جو دھوکے والی زندگی ہے دنیا اس سے انسان کا پہلو تو اختیار کرنا استعداد الموت قبل قبر اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنا ایک شاعر کہتا ہے کہ ولست لسط و رسع عالتمہ مار ولا کن تقی ہوا سعید و سعادت الخوش بختی مال اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے متقی انسان ہی سعادت مند ہوتا ہے انہوں نے فرمایا کہ مومنوں دل کے سکون کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے ایمان خالص اور توحید خالص اللہ پر ایمان اور یقین اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اس طریقے سے توحید خالص کہ صرف اللہ کی بات کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا یہ جتنا زیادہ انسان کے اندر ایمان ہوگا توحید ہوگی اتنا ہی زیادہ انسان کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اسی طریقے سے دل کے سکون کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پرانے مجید اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم رکھنا علم سے دل کو وسعت ملتی ہے سینے کو کشادگی حاصل ہوتی ہے اور جہالت انسان کو تنگی اور اس طریقے اس کے دل کو محسور کر دیتا ہے جتنا زیادہ بندے کا علم وسیع ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا دل اس کا دل مطمئن ہوگا اور اس کے دل کو شرح حاصل ہوگا اس طریقے سے امام شافی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو علم سلم روی اردو عالمن ولی صاحب علم ان کا من ہوا جاہلو علم حاصل کرو کیونکہ کوئی عالم بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے انسان بچہ اس کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا بڑے ہونے کے بعد جب علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے علم دیتا ہے لہذا علم والا جاہل کے طریقے سے نہیں ہو سکتا ایسے ہی ان شرح صدر کے اسباب میں سے یہ بھی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ سے محبت کرنا اللہ ہر براہین کا ذکر کرنا ہر حال میں اور اللہ اور کے اطاعت اور بندگی پر قائم رہنا اللہ کے الدین اللہ و تطمئن القلوب ہوں ذکر اللہ اللہ بکر ذکر اللہ تطمئن القلوب جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے کیونکہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اطمینان نہیں مل سکتا انسان کو راحت اور سکون نہیں مل سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا ہمارے بھی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا عمل جس پر تم مداوت برتو چاہے وہ عمل معمولی ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ ہر ڈامین کا ہمیشہ ذکر کرنا یہ دنیا کے اندر اہل ایمان کی جنت ہے اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق قائم کر لینا غفلت میں رہنا شہباد کے پیچھے پڑا رہنا یہ دلوں کی تنگی اور غم اور نفس کے غم کا بہت بڑا سبب ہے اللہ کے سن نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا وہ زندہ انسان ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ میت ہے وہ مردے میں اس کا شمار ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تقوا بھی دلوں کے سکون حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے اللہ کے ارشاد شادو ان تقا كذبوا فاخذناهم بما برکاتی ہوں اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں تقوا اختیار کر لیں ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دھیانے کھول دیں گے لیکن انہوں نے جھٹلا دیا لہذا ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے لہذا تقوا یہ ہر سعادت کا سبب ہے اور معاشیت اور نافرمانی ہر خسارے کا سبب اور ذریعہ ہے اسی طریقے سے بندوں کے ساتھ اسے سلوک کرنا اور ان کو حتی الامکان نفع پہنچانا اپنے مال کے ذریعے سے جاہ منصب کے ذریعے سے یا جو بھی احسان کی انوار اور اقسام ہیں ان کی مدد کرنا یہ بھی شرح صدر کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کے تعلق بہت پیاری حدیث ہے آپ لوگ ذرا اطمینان سے اس کو سماعت فرما لیجئے ہمان بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں وہ بندہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے پھر آپ نے فرمایا نیک اعمال میں سے نیک اعمال میں سے اللہ کے نیک کے نزدیک نیک اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کوئی خوشی کسی مسلمان کی زندگی میں داخل کرتا ہے اس کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے اس کے قرض کو ادا کر دیتا ہے یا اس کے بھوک کو مٹا دیتا ہے پھر ہمارے نبی نے فرمایا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے جاؤں یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں مدینے کے اندر ایک مہینہ اعتکاف کروں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنا اور اس کی مدد کرنا یہ اللہ کے ہی میرے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ انسان اگر اعتکاف کرتا ہے اس کا اعتکاب اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے لیکن انسان اگر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے کسی کی مدد کرتا ہے یہ نفع متعدی ہے دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اس طریقے سے انسان کا دل صاف رہے اور اپنے دلوں کو انسان حقد سے کینا اور کپڑ سے عداوت سے ریاکاری سے تکبر سے انسان اپنے دل کو پاک رکھے اور انسان کے دل میں ہمیشہ نے زن رہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی اس سے بھی انسان کے دل کو بڑا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے صحابہ کرام کی زندگیوں میں بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں اللہ رب العالمین نے انصار صحابہ کے بارے فرمایا والذین اللہ الدار ولیمان من قبل جو وہ حقبو منہاج ولا بلائی فی صدور مما اوتو وہی اترون علان خوش ولاقانبیم خساسا اللہ کے اس قول کا مطلب اور مفہوم یہ ہے یہ انصار ہیں جو مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو اگر کچھ دے بھی دیا جائے تو ان کے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو اس کی سخت ضرورت ہو اس کے باوجود بھی اپنی ضرورت پر لوگوں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بھی شرع صدر کا ایک بہت بڑا سبب ہے جب انسان کے اس بات پر ایمان کامل ہوگا کہ اللہ نے جو ہم کو لکھ دیا وہ مل کر کے رہے گا اور جو نہیں لکھا وہ نہیں ملے گی ہم کو اس پر انسان کو اگر یقین کامل رہے گا تو اس صورت میں انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اس کو راحت اور اطمینان ملتا ہے اللہ کے سن فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس سے بات جان لو اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نہیں فائدہ پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العالمی نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اور اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العالمی تمہارے لیے لکھ دیا ہے رفیت الاقلام قلم کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیح خشک ہو گئے ہیں لہذا یہ بھی ایک بہت اہم سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے ایسے ہی فضول کاموں کو چھوڑ دینا فضول سننا چھوڑ دینا فضول گفتگو چھوڑ دینا فضول چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دینا فضول کھانا چھوڑ دینا فضول نیند اور سونا چھوڑ دینا اس سے بھی انسان کے دل کو سکون اطمینان ہوتا ہے بہت سارے لوگ زیادہ تر سونے ہی میں زندگی گزارتے ہیں اپنی پوری زندگی اکثر بے لائےان یعنی گفتگو میں گزار دیتے ہیں یہ چیز مناسب نہیں ہے اس سے انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا سکون کم ملے گا جب آپ نفا بخش گفتگو کریں فضول کاموں سے فضول گفتگو سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صرف محبت اللہ کی خالص عبادت یہ بھی بہت اہم سبب ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے اور یہ دعا ہمارے نبی نے فرمائی ہے یہ دعا کرنے سے بھی انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماواتی و رب الارض و رب العرش کریم انسان کسی بھی پریشانی اور مصیبت میں ہے اگر یہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے بہت پیاری دعا ہے یہ جب بھی ہم کسی پریشانی میں ہوں کسی تکلیف اور غم کے اندر ہوں یہ دعا اپنی زبان سے ادا کریں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماواتی ورب الارض ورب العرش الکریم اللہ تعالیٰ اس کی ساری تکلیفوں کو اور اس کی ساری پریشانیوں اور اس کی ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے یہ بات انہوں نے پہلے خطبے کے اندر شاد فرمائی اور دوسرے خطبے کے اندر فرمایا کہ دل کے اطمینان اور سکون کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود السلام پڑھنا ہے اس سے بھی انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے ایک صحابی رسول عبی بن کام رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں دعا کروں اور اپنی دعا کے اندر میں کتنا آپ پر درود السلام پڑھوں تو ہمارے نبی نے فرمایا اتنا تم چاہو تو انہوں نے کہا کہ ایک چوتھائی ایک چوتھائی آپ پر درود پڑھوں کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر زیادہ کرو گے اور تمہارے لیے بہتر ہوگا پھر انہوں نے فرمایا کہ آدھا تمہارے نبی نے فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ کرو گے تو اور تمہارے لیے بہتر ہوگا تو انہوں نے کہا کہ دو سلوس دو تہائی اپنی دعا کا دو تہائی حصہ میں آپ پر ضرور پڑنے کے لیے خاص کرتا ہوں تمہارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اسے زیادہ بھی کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اپنی دعا صرف اور صرف آپ کے درود و سلام کے لیے رکھیں گے پوری دعا کے اندر درود سلام پڑھیں گے تمہاری بھی نفرمائے اگر تم ایسا کرو گے اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ شرم ترمیزی کی حدیث ہے اس کے بعد انہوں نے اللہ کے سر پر دورد السلام پڑھا دعائیں کی اور اس کے بعد اپنے خطبے کا اختتام فرمایا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابراہین ہمارے دلوں کو سکون اطمینان نصیب فرمائے اللہ ابراہین ہمیں اپنی اطاعت و بندگی پر قائم رکھے اللہ ابراہین ہمیں فضول کام سے محفوظ رکھے آمین وہ سلم محمد اللہ علیہ و صابق بھائی وہ جداکم اللہ خیب اور السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ